ظلم یہاں ہے ظلم وہاں ہے ظلمت کا آباد جہاں ہے ہم سے پوچھ رہی ہے میرا پاکستان کہاں ہے میرا پاکستان کہاں ہے ظلم یہاں ہے ظلم وہاں ہے ظلمت کا آباد جہاں ہے قربانی دے کر ملک بنایا تھا لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر ملک بنایا تھا عزت عصمت کو لٹوا کر آزادی کو پایا تھا آزادی کو پایا تھا عہد کیا جو اپنے رب سے عہد دو پیمان کہاں ہے ظلم یہاں ہے ظلم وہاں ہے ظلمت کا آباد جہاں ہے رہی ہے میرا پاکستان کہاں ہے میرا پاکستان کہاں ہے ظلم ظلم یہاں ہے ہے وہاں ظلمت کا آباد جہاں ہے زندانوں کے حق پہ چلنے والوں پر در کھلتے ہیں زندانوں کے حق پہ چلنے والوں پر ہر آسائش اور نوازش باطل کے متوالوں اس سے بڑا بحران کہاں ہے ظلم ظلم یہاں ہے ہے وہاں ظلمت کا آباد جہاں ہے ہم سے پوچھ رہی ہے میرا پاکستان کہاں ہے میرا پاکستان کہاں ہے ظلم یہاں ہے ظلم وہاں ہے ظلمت کا آباد جہاں ہے بیچ دیا خاطر شرم حیا کے گہنوں کو بیچ دیا ڈالر کی خاطر شرم حیا کے گہنوں کو بے شرمی سے کیا حوالے آپ یا جیسی بہنوں کو آپ یا جیسی بہنوں کو ایسے شیطانوں سا دو جا دنیا میں شیطان کہاں ہے ظلم یہاں ہے ظلم وہاں ہے ظلمت کا آباد جہاں ہے رہی ہے میرا پاکستان کہاں ہے ظلم یہاں ہے ظلم وہاں ہے ظلمت کا آباد جہاں ہے ظلم یہاں ہے ظلم وہاں ہے ظلمت کا آباد جہاں ہے ظلم یہاں ہے ظلم وہاں ہے ظلمت کا آباد جہاں ہے ظلم یہاں ہے ظلم وہاں ہے ظلمت کا آباد جہاں ہے ظلم یہاں ہے ظلم وہاں